جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستمبر انیس سو اڑسٹھ کی چار تاریخ ہے اور مجلس قلندران اقبال کی نشست اس وقت پچیس بی گلبرگ میں ہو رہی ہے ہم جاوید نامے میں ستر صفحے تک پہنچ چکے تھے آج اکہتر صفحہ ہے سعید حلیم پاشا زندہ روز کو جواب دے رہا ہے اور میں نے جیسا پچھلی دفعہ کیا تھا یہ وہ پیسج ہے جس میں سعید علیم پاشا کی زبانی اور ان کے سعید علیم پاشا کے اس کینسلر کے اندر یہ چیز تھی معلوم کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ جب تک عقل اور رہی کا امتزاج نہیں ہوگا دنیا کی مصیبتوں کا حل نہیں مل سکتا بہت بڑی چیز تھی اگرچہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اقبال تو ساری عمر یہی کہتا چلا آ رہا تھا لیکن اس میں چونکہ بڑی ابھری ہوئی تھی تو یہ چیز اقبال کو بڑی اس کی اصلی تھی تو وہ چیز ہے جو یہاں لے آیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اقبال کے ہاں عشق کے معنی وہی کے لیے جا سکتے ہیں یہ ہے وہ پیسے جہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ اس میں عشق کے معنی اس نے وہی کے لیے ہیں اگرچہ یہ چیز یہ فارمولہ ہر جگہ اطلاعی نہیں ہوتا بیشتر مقامات میں تو عشق کے معنی اس کے وہ باطنی علمی ہے کہ جو تصوف کی بنیاد ہے جس پہ لیکن یہ پیسج ایسا ہے جس میں رہی ہے اس کے پیش نظر اس کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں تقابل ہے عقل اور وہی کا اور پھر مسائل کا حل بتایا ہے کہ ان دونوں میں امتزاج اگر ہوگا تو پھر ان مسائل کا حل مل سکے غربیارا زیر کی ساز حیات عقل یا را عشق راز کائنات یہ شرط اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جتنے بھی یہ مذاہب پیدا ہوئے سارے مشرق میں پیدا ہوئے ہیں مغرب پتا نہیں نبیوں کے زمانے میں ابھی سطح بھی نہیں پہنچا کہ وہاں وہ آئے ہوں لیکن بہرحال ہم تو مانتے ہیں کہ آئے ہوں گے لیکن جتنے the greater religion of the world ہیں وہ سارے کے سارے مشرق میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے جب بھی غرب کے مقابلے میں یہ شخص شرط لاتا ہے وہ ہمیشہ materialistic concept of life versus وہی یہ ریگولیشن کی زندگی جاتا ہے غرب کو ہمیشہ یہ ریپرزینٹیو قرار دیتا ہے مٹیریلسٹک کانسپٹ آف لائف کا جہاں بھی غرب آئے گا تعلیم مغرب کے بھی یہ مانے ہیں ویر کی آج عشق گردن ہم شناخت پہلے تو دونوں کا تقابل کیا کہ وہاں یہ یہاں یہ تو دونوں ہی غلط ہیں یعنی یہاں اگر صرف وہ لیا جائے جس کو آپ مذہب کہتے ہیں اس کے معنی یہاں اگر مذہب دیں اور اس میں اگر عقل کو دخل نہ دیا جائے اب یہاں رہی خالص نہ رہی بلکہ وہ چیز ہو گئی کہ جو مذہب میں آ کر شریعت بن جاتی ہے جیسے جیسے کہیے کہ جس میں عقل کو دخل نہیں دیا جاتا وہ کہتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ ویر کی از عشق گردد حق شناخت کار عشق عزیر کی محکم اثاث بڑی چیز ہے صاحب یہ جو دیا یہ کہنا کار عشق عزیر کی محکم اثار یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی چیز ہے صاحب یعنی ایسے بظاہر نظر آتا ہے جیسے کچھ تنقید کر دی ہے اس نے وہی کی وہ تنقید نہیں ہے جیسا کہ وہ میں مثال دیا کرتا ہوں سورج اور آنکھ کی مثال ہے یہ یعنی حقیقت میں وہی جو ہے وہ خادم ہے انسان کی اصل کا وہ سورج خادم ہے انسان کی آنکھ کا مقصود بھی ذات تو انسان کی آنکھ کی اس کو دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی آئی ہے انسان کی آنکھ اندھی ہو تو سورج بے کار ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ سورج نہ ہو تو آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی اس لیے تو اگر عقل نہیں ہے ساتھ تو وہی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی یہ میرے طرف وہی طبقے میں وہی کچھ کام نہیں دے دیتی پاگلوں کو وہی کچھ کام نہیں دے دیتی جو نہیں عقل سے کام دینا چاہتے تقلید میں جانا چاہتے ہیں وہی ان کے لیے بیکار ہے جو آنکھیں بند کرتا ہے اس کے لیے سورج کی روشنی بیکار ہے اس لیے کار عشق زیر کی منہ کا مساف بہت بڑی چیز ہے جو یہ کہہ گیا ہے عشق کیوں با زیر کی ہم بار شبد ہم بار ہم آگوش آگوش نقش بندے عالم دیگر شنا بڑا خوبصورت مصر ہے خیز و نقش عالم دیگر بنے وہ اوپر تھا نا عالم دیگر بڑے خوبصورت شیر ہیں خیز و نقش عالم دیگر بنے اس طرح بازیر کی آمیز دے یہ ہے کرنے کا کام بنیاد رکھے نہادم مقد نے امر بے اس کے ساتھ لگائی بنیاد رکھ شولہ افرنگیاں نام خوردہ کیا بات ہے یہ نام خوردہ شولہ کہنا اس کو اگرچہ وہ نظر آتا ہے کہ آگ ہے اس میں لیکن وہ اس کا شولہ نم خوردہ ہے نم آلود شولہ جو ہے اس میں وہ شولہ ہی نہیں رہتا باقی جو ہے چشم شاہ صاحب نظر دل مردہ یہ کیا ہے خلیل صاحب جو جو آنکھ نہیں سن وہ آنکھ جو ہے سرما یا فرانگ سے ہاں نمناک نہیں ہے اس میں اور خوبصورتی ہے نمناک نہیں ہے جہاں وہی چیز ہے چشم شاہ صاحب نظر دل موبائل زخم ہا خور دند از کی تیری تہذیب تمہاری تہذیب خنجر کی نے بسم لفتادند کیوں کیوں چیرے تھی کہ افرنگ از جراحت آئے پنہا بسم لفتاد وہاں ہے یہ سوز و مستی را از تا کے شام ان کی انگور کو بیلو لو ان کے انگوروں کے اندر سوزو مستی نہیں ہے اصل دیگر نیست در افلا کے شام بس یہی کانسپٹ جو لائف کا لیے چلے آ رہے ہیں یہی ہے اور کوئی ان کے لیے اصل دیگر ہے ہی نہیں ان کے نصیبے میں نہیں ہے دوسرا تاج انگور انگور مٹیریلزم کی مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کی یہ بتا رہا ہے نا یعنی غرب جہاں بھی یہ کہے گا اس کے متعلق مٹیریلسٹک کانسیپٹ ہوگا صرف لائف کا ناٹ اے پرٹیکولر کنٹری اور پرٹیکولر کانٹینٹ اور پرٹیکولر ریس اور people but the concept of life it یہ ہے جو کچھ یہ کہتا ہے اس کا یہ بتا رہا ہے زندگی را سوز و ساز از نارے کس شرط سے کہہ رہا ہے عالم نو آفری دن کا یعنی اس کے لیے مشکل ہے کہ اس نے کانسیپٹ آف لائف جو ہے وہ میٹیریلسٹ بنا لیا اس کو اپنا دین بنا لیا مشرق کے لیے آسان یہ ہے کہ اگر خالص یہ وہی کے اوپر کہیں آ جائے تو وہی کا تو کاغذ جائے گا کہ عقل کو ساتھ میں لائے ہو اس لیے یہ عالم دیگر جو ہے اس کی بنیاد مشرق رکھ سکتا ہے مغرب نہیں رکھ سکتا مایوس ہو گیا تھا یہ مغرب سے اور ہے بھی کچھ ایسا وہ ایسا اتنا فرق ہو گیا ہے اپنی اس جہنم کے اندر کے وہاں سے اب نکلنے کے لیے بس دشواری نظر آتی ہے تو یہ ہے چیز جو انہوں نے کہا اب آیا ہے حلیم پاشا ہے نا چونکہ آیا ہے یہ مصطفیٰ کمال کی ان ان, ان, تجدد پر جو اس نے کیا اصل میں تو اقبال ہے جو کوئی کہہ رہا ہے تو اقبال نے جب مصطفیٰ کمال نے انیس سو اکیس میں وہ کچھ کر کے دکھایا ترکی بیمار میں اکثر نو زندگی کی روح پھونکی ہے تو آپ کو یاد ہوگا بانگے درار میں مصطفیٰ کمال کو مخاطب کر کے جو اس نے نظم لکھی ہے بڑی شان کی نظم لکھی ہے بارہا ماک دری عرصہ باپ تدبیر شرین وہ جو ہے نا امی روم کے عرض اگر خام آئے وہ بڑی بڑی زور کی نظر میں بڑی تعریف دیکھی لیکن اس کے بعد جب پھر اس نے اپنے ہاں یہ تجدیدات شروع کی ہیں تو ایک بار اس کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس کے بعد پھر یہ اس نے کہا کہ لا لا لا دین دینی دینی کس پیج میں الجھا دوں خوبصورت ہے یہ لا دینی ہو لا دینی کس پیج میں الجھا دوں غالب ہے ضعیفی کا لا غالب اللہ ہوں یہ ہے چیز نا والد اللہ دارو ضعیفی کا نا والد اللہ بڑی عمدہ چیز ہے جو استعمال نے وہاں کو تو مصطفیٰ کمال کی یہ جو تجدیدات تھی اس تجددات بن کے تجدید نہیں اس اس سے کے یہ بہت خلاف تھا اب اس کی زبان سے اس کے خلاف تنقید کر رہا ہے یاد رکھیے ایک دو لفظ ان کے ہاں مجدد ہوتا ہے اسے یہ اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہیں تجدید کرنے والا وہ بھی تجدید کرتا ہے اور ایک متجدد ہوتا ہے تجدد سے یہ برے معنوں میں استعمال کرتے ہیں یعنی پہلی چیزوں کو بالکل ختم کر کے نئی چیزیں دنیا کے اندر ہی دینے والا تو جی ہاں جی نہیں جی یہ جو ہمارے ہاں کے ہیں نا مذہب کا طبقہ ان کے ہاں کی یہ دو اصطلاحیں ہیں مجدد اور متجدد تو اس نے یہ تجدد کہا ہے نا تو یہ متجدد سے ہے اس کو یہ متجدد کہتا ہے اس لیے تجدد یہاں کہا ہے مصطفیٰ کو از تجدد شروع گفت نقشے کونا رہ جدود اور یہ ہو گیا متجدد کہ جتنے نقشے کونا ہیں ان کو مٹا دینا چاہیے بالکل صاف کر دینا چاہیے کہ او از تجدد شروع گفت نقشے کو نہ رہا باعث جدو اب اس پہ تنقید آ رہی ہے کہتے نو نہ گرد کا بارہ رکھتے حیات گرد افرنگ آئے دش لاتو منا یہ چیز کے ساتھ لاتوں میں ناک تو وہی رہیں گے خواہ وہ جاہلیت عرب سے منگا لیجیے یا افرنگ کے سنمستان سے منگا لیجیے کعبے کا زندگی کا رخ جو ہے وہ اس سے نیا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم نے لاتوں ملات آپ نئے لگا لیے ہیں فرنگ سے امپورٹ کر لیے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ترکرا آہنگ نو در چنگ نی تازہ اش جز کو افرنگ نیز بہت اچھے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں تجدد ہو رہا ہے اپنی دانش میں تو کہا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی نئی نئی چیزیں وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہ نئی چیزیں نہیں ہے یہ تو پنر افرنگ ہے وہاں کے چبائے ہوئے نوالے ہیں کہ جن کی نقالی یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی جدت کوئی پیدا کرنی ہے کوئی نئی چیز پیدا کرنی ہے اس کو اقبال کراتا ہے ذرا دستے تو کارے نادر آئے گناہ ہم اگر باشد سے واپس ہاں جی وہ کاڑے اور نادر کو تو اس کو تو اس کی تعریف کرتا ہے لیکن کم وقت یہ کاڑے نادر نہیں ہے وہ کونا افرنگ فرنگ جو ہے وہ بائے ہوئے نوالے ان کو اپنے ہاں کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ ہم نے نئی چیزیں اپنے ہاں پیدا کی ہیں جہاں جہاں بھی نقادی ہوئی ہے تعزیب مغرب کی لوگ اسی موالتے میں رہے ہیں کہ ہم ماڈرنائز ہو رہے ہیں حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں یہ کر رہے بلکہ وہ کی نقالی کر رہے ہیں لا گرم سینے اورا دمے دیگر مدو در زمیر میں دیگر مدو ختم ہو گیا ہوا تھا اس کا سینا کسی نئی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہوئی تھی اس لیے اس نے یورپ کی تقریب سے ان چیزوں کو لیا اور اپنے کہا یہ ہے کہ ہم بالکل نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہ نئی چیزیں نہیں تھیں جرم با آج میں موجود تھا مٹیریل اس کنسپٹ لائف لے آیا اس نے کیا ہی ہے کہ یہی عالم میں موجود جو ہے جس ورلڈ آف کنکریٹ بس یہی ہے جو ایگزٹ کرتی ہے مسلے موم اب سو عالم گدا بس اسی دنیا کے اندر جو یہ آگ تھی اس کے اندر موم کی طرح گیا اس کے ہاتھ ہوتا لاجرم بے شک یقین کہتے ہیں ترف گی ہاں در بر کائنات یہ کائنات تو نت نئے تنوع سے بنتی ہے ہر آن میں ایک نئی شان ہونی چاہیے یہ ہے کائنات جو ہے نیست تقلید تقویم حیات دوسروں کی تقلید کرنا اور اس کو کہنا کہ یہ ہے حیات کس سے قائم رہتی ہے یہ بالکل غلط ہے تقلید کونا اگر بری چیز ہے تو تقلید تقلید مغرب بھی تو اسی طرح سے ہے تقلید تو تقلید ہی ہے جس کی تقلید بھی تم کرو گے وہ تقلید ہی ہو جائے گی زندہ دل خلا کے آثار و دہور جانش از تقلیل گردن بے حضور زندہ دل تو وہ ہوتا ہے جو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرتا ہے آثار اثر کی جانا ظہور دہر کی جانا در زمیر خیش و در پور آؤ نگر واہ واہ کیا بات ہے ہے یہاں آتا ایک بال ہے اب قرآن کے متعلق اگلے شیر ہیں سر اور بے نظیر شیر سب جہاں نے تازہ در آیا وہ کبھی پرانا ہی نہیں ہو سکتا ہر جہاں نے تازہ در آیا تو اصر ہاتھ سے سیدھا در آ نہ روس اس کی ایک ایک آن کے اندر ایک ایک لمحے کے اندر کئی زمانے پوشیدہ ہیں اس لیے سوال ہی نہیں ہے کہ صاحب چودہ سو سال ہو گئے ہزار برس ہو گیا اب یہ پرانا ہو گیا اس کی تو ایک ایک آن میں کئی زمانے ہیں یعنی وہ ہے نا خدا کا ایک ایک دن تمہارے ہزار ہزار سال کے برابر ہے پچاس پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو ایک آن اس کی اثروں کے برابر ہو گئی نا کہ یہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے اثرہ پوشی پیچیدہ دار بھارا دے روز اور پیچیدہ کہنا بڑی خوبصورت چیز یعنی جو یہ یہ جو ہم ہیں زمانے کی کاکل زمانہ کے ہم جو ہیں جو جو کھلتے چلے جائیں گے خود بخود اس میں سے قرآن کے جہانے تعداد نکلتے چلے جائیں گے <laughs> چیزیں بڑی خوبصورت چیز کہی ہے جہان اثر حاضر رہا بخت قرآن کے اتنے جہان جو ہیں ان میں سے ایک جہان بھی آئے تو ہمارا جو دور ہے اس کے لیے تو وہ کافی ہو جائے گا اگر در سینا دل ماں ہی کے اندر ایسا دل ہے جو ہی کے ساتھ ہٹ سکتا ہے تو پکڑ میں اس جہان کو اس دور کے لیے قرآن کے اندر ہے بنتا ہے موبائل یہ آیات خدا بڑی چیز یہ آیات خدا آیت کے معنی ہوتا ہے وہ محسوس شہر جس سے کسی غیر محسوس شہر کو پہچانا جا سکتا جو چیز نظر نہ آنے والی ہو جس مثلا دھواں آیت ہوتا ہے نیچے جلنے والی آگ یعنی اوپر دھواں اگر جا رہا ہو تو وہ اس کو عرب آیت النار کہیں گے آگ نہیں نظر آ رہی لیکن وہ نشان دے رہا ہے ایسی چیز کا جو سامنے نہیں ہے تو آیت کہتے ہیں وہ چیز جو نظر آئے اور وہ نشانی بن جائے ایسی چیز کی جو نظر نہیں آتی تو بندہ مومن جو آیا تو خدا خدا تو نگاہوں سے پناہ ہے اب اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ وہ ہے موجود بندہ مومن جو ہے اس سے پتہ چل جاتا کہ خدا موجود ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے یہ کہہ دیا ہر جہاں اندر بڑے اون تین کیفیت کیا ہے مومن کی کہ ہر زمانے میں وہ ہر زمانہ اس کی آغوش میں ایسا ہے جیسے اس نے ایک کوٹ پہن رکھا ہے سویٹر پہن رکھا ہے ایک کباب پہن رکھی ہے اگلے شیر یہ کتاب میں دونوں شیر بڑے بڑی خوبصورت تشریح ہے سعید حلیم پاشا کا یہ جواب ختم ہوا زندہ روز کا افغانی سے مخاطب ہوتا ہے زور کے ماں خاکیاں بے ناخدا زور کچھ کشتی چھوٹی کشتی تو کہتے ہیں کس کسم نانت عالم قرآن پجار یہ میرے بھی مسپرنٹ عالم لکھا ہے یہاں یہ اصل میں عالم ہے اس کو ٹھیک کر دیجیے کیونکہ اوپر آ رہا ہے نا نیب جہاں جہاز قرآن جہانے در تو یہ اس جہان کے متعلق ہی ذکر آئے گا آگے کہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی پیشوا کوئی برابر کوئی لیڈر کوئی ناخدا نہیں ہے ہماری کشتی میں کشتی کے لیے تو پہلی دقت تو یہ ہے اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ جو عالم قرآنی ہے عالم جو قرآن نے کریٹ کرنا ہے وہ ہے کہاں وہ دو مشکلیں ہو گئے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس جزیرے میں ہے کشتی کا کوئی ناخدا نہیں کیا بات کیا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کام از کم اتنا تو پتا پتا پتا بتا دے کہ وہ عالم ہے کہاں پھر خدا کرے گا تو ہماری کشتی کے لیے کوئی ناخدا بھی مل جائے گا لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا یہ تو بتا عالم میں افغانی جواب دیتا ہے بڑے زور کا ہے یہ میں درسی نا مارا گم کتنی فرسٹریشن کہ باہر کہیں ابھی ایگزٹ کرتا ہی نہیں تو میں تمہیں اس کا پتہ کیا بتاؤں کہ کہاں ہے وہ وہ تو ساری زندگی میں کسی وار میں اور نتیجے سے یہ باہر کرنی ہے عالم در سینا گم ہنوز عالم در انتظار کم ہنوز آہ ہا ہا کیا خوبصورت کافی لایا ہے سر موجود ہے لیکن کوئی کم کہنے والا ہے نہیں اس لیے وہ اس انتظار میں ہے کوئی کوئی قوم کہنے والا اس کو مل جائے عالم میں اب اس عالم کی خصوصیات بتاتا ہے جیسے کریکٹرسٹک عالم میں بے امتیاز خون و رنگ شام روشن تر صبح پرنگ ہاں کیا بات ہے عالم سر آل ابھی نہ نہ اس میں ملوکیت کوئی غلام کوئی کیوں دل مومن کرانش ناپدید ایسا سمندر کہ جو ساحل نہ آشنا ہے کیوں دل مومن دیکھیے چھوٹی سی بہر ہے جس کے اندر ایک مصرے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک دل مومن کو کیا بنا گیا اس عالم کے متعلق کیا کیا گیا کیوں دل مومن کرانش ناپدیب عالم رانا کہ فیض یک نظر تخ میں او افغند افغند کر جانے عمر وہ عالم جس کی ایک نگاہ دوسری عمر کی طرف حضر پر پاگا دیا تھا اس کے سینے کے اندر اس میں وہ عالم ہے کہ جو ابھی انتظار کر رہا ہے تمہارے قوم کا لاؤ یہ لا دو وار با تش نو بناؤ اٹرنٹی کے ساتھ جا کے ملا اور اس کی واردات نو بنو ہر آن ایک نئے رنگ کے اندر برگو بارے کماتش نو بنو کیا بات کیا گیا تھا یعنی پرماننس اینڈ چینج دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی محکمات تو اس کا جو ہے وہ تو پرماننس ہے بے کرے لیکن جن جن جن شکلوں کے اندر وہ جن پیکروں کے اندر اس کی نمود ہوتی ہے وہ نو بنو ہوتے ہیں درخت وہی ہوتا ہے ہر خزاں کے بعد اس کے نئے پتے نکلتے ہیں وہ اگر جڑ سے ختم ہو جائے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہ ہو جڑ ہوگی اس کی مضبوط سمجھیے اسلوہ ثابت و کس استعمال موہ کمات اس کے جو مقامات ہیں وہ سارے کے سارے انٹرنل انمیوٹیبل انچینجیبل لیکن مینیفیسٹیشن جو اس کی ہوگی وہ ہمیشہ نو بنا ہوگی تشبیح کتنی کام ہے خلا کے بعد نظر آتا ہے کہ ٹھوٹرا گیا ختم ہو گیا اس کے بعد میں پتے نہیں باہر کے لیے نکلا پھر پھل دیتا ہے اکلو ہا دارن قرآن کہتا ہے وہ ہر موسم میں پھل دے گا یہ قرآن کی تشریحات جس میں یہ آتا ہے جی۔ بات میں او از تغیر بے غمے اور ظاہر ہوں ان کے لابے ہر دمے ہاں ہاں اندرون تست آ عالم نگر مار کہاں ڈھونڈ رہا ہے وسیع انفوسے تم افلا تب سے رو اندروں نے عالم نگر مید ہم از منہ کماتے او خبر یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کے منہ کیوں یعنی وہ جو اس کے بظاہر ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں وہ تو ہر کا دور میں مختلف ہوں گے یہ میں مظاہر کے متعلق گفتگو نہیں کرتا محکمات کو میں بتا دیتا ہوں اس کی بات ہے کیا میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے چیپٹر نامے میں یہ میسن کے اعتبار سے بلند ترین یہ ہے محکمات عالم قرآن خلافت آدم اصل میں یہ مقام آدم یہ جو حصہ ہے اس کا یہ ہے مقام آدم کسی کے معنی یہ خلافت آدم ہوتا ہے یہ ہمیشہ وہ آدم کو نائب بنا رہا بناتا ہے نائب درد ہے درد عالم نائب نائب حق ریزن فکر تو یہ اس کو نائب حق قرار دیتا ہے اس لیے خلافت کا نتیجہ لایا ہے ورنہ یہ مقام آدم آگے آئے ہیں بڑھ کر آگے مقام آدم ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ سماج میں جو ہے پہلی ویسے در تو عالم ہر کجا آثار عشق ابن آدم سر از اسرار عشق بھائی یہ سمجھیے کہ اس کے رموز میں سے ایک راز جو ہے وہ ابن آدم ہے سر عشق از عالم ارحام یہ جو چیز ہے یہ نسبتیں جو ہے تم نے خون کی اور رشتوں کی ارحام کی رحم کی رشتے نسبت جو ہے رحم کی جمع یہ جو رشتے ہیں خون کے بلڈ ریلیشن وہ سر عشق نہیں یعنی آپ کہا ہے نا کہ آدم سر عشق ہے اب وہ سر عشق کے متعلق کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا سر عشق از عالم اس کے معنی آدم از عالم ارحام نے اس کا جس آدم کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ خلافت جس کے حصے میں آئے گی اب عالم ارحام نے او نے سامو حامو رومو شام نے نہ ریس آئے گی اس میں نہ وطن آئے گا اس میں سام اور حام دونوں بیٹے حضرت نو کے جن سے نسلیں چلی ہیں آگے کہتے ہیں نا یہ تین نسلیں جو دو ابتدان چلی تھی سام اور حام سے چلی تھی بے کو و بے غروب <laughs> کیا باتیں کرتا ہے بڑی بلندیوں پہ تھا یہ یہ قرآن کی تصویر وہ ہے وہ وہ وہ اللہ سماوات والا وہ ہے نا لا شرکیت ہم بلا کہ شرک و غرب کے ان کی آزاد سے بلند اور بے غروب کبھی غروب نہیں ہوتا مدارش نئے شمال شمالوں نئے جنوب اس کا آربٹ جو ہے اس میں یہ شمال و جنوب کی سمتیں ہوتی نہیں ہیں یعنی اسپیس سے بھی بلند ٹائم سے بھی بلند ہر انی جائل تقدیر او آدم کا سب مقام بتا رہا ہے یہ سارا آدم ہے اس آدم کی کیفیت یہ ہوگی اتنا بلند ہو جائے گا وہ ہر انی جائل تقدیر او از زمین کا آسمان تقدیر او مرگو قبر و نشر اوس احوال اقبال نے کہا ہے نا کہ hell and hell they are only state my not locality احوال کے معنی اسٹیٹ کنڈیشن ہے اگر کہ میں نے اپنے یہاں اس کی ذرا تفریح کر دی ہے یہ جو میں اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کے بعد دوسری آتی ہے اس واسطے اسٹیٹ کا لفظ اس میں فلاسفی کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں چینج ہوتا ہے اسٹیٹ کے اندر اور وہ ایک کنٹینیوس چیز ہے جسے وہ یہ چیز کہتا ہے لیکن بہرحال حال اس نے یہ کہا ہے کہ وہ لوکیلٹیز نہیں ہیں اسٹیٹ ہیں کنڈیشن ہے مائنڈ کے حالات ہیں اس لیے احوال کہا ہے اس نے مردوں حشر و نشر حوالے روس نور و نارے آ جہاں ہمارے عمل کی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نور و نارے آ جہاں جنت اور جہنم وہاں کی جو ہے اس کے عمال سے بنتی ہے وہ مشہور نظر ملتی ہے کہ وہ ٹھنڈا تھا وہ اپنی نگری آپ اٹھا کے لاتے ہیں <laughs> او امام قیامت کی اٹھنا دوبارہ پھیلنا او امام او سلاتو او حرم بہت بہت او مداد او کتاب او قلم مداد کے خدا خدا رہتے ہی جس سے بجوٹ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جو چیزیں غیب میں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کو یہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ تصویر کے دانے جب پروتا ہے پوری تصویر بنتی ہے تو حضور ہو جاتا ہے <laughs> جاتا ہے گریجولی آہستہ آہستہ چھوٹا چھوٹا چھوٹا چھوٹا کر کے آگے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور پھر آخر وہاں جا کے تو وہ بالکل اس کے پیزنس میں چلا جاتا ہے میں حدود ہو رہا نہ ملک شرا صغور نہ حدیں ہیں اس کے ملک کی نہ حدود ہے اصور بھی حد کو ہی کہتے ہیں از ودود اعتبار ممکن جتنی پاسبلٹیز ہیں ان کی ایگزٹینس جو ہے وہ انسان کے لیے وہ جو چیز تھی وہ اس کو <clears throat> عالم مات تم ڈون و کم تم کا سمون اب قبول ہے نا پاسبلٹی تو یہ اس کے ہاتھوں سے نمود ہوگی ان کی آج وجودش اعتبار ممکنات دا ایگزٹینس آف دیز ممکنات پاسبلٹیز انسان کے ہاتھوں سے آئے گی اعتدال او ایار ممکنات اب اگر پرکھنا ہو کسی نے کہ جو پاسبلٹی سامنے آئی ہے کہ وہ کیسی ہے اس کا the measure of all these thing یہ کہی ہے مین از دی میئر آف آل یہ تھا نا انسان کا فرق لیکن یہ کہتا ہے دانے بڑی چیز یعنی اس سے یہ فرق پڑ رہا ہے یونان کا فلسفہ تھا man is the measure of thing وہ کہتا ہے مین صرف نہیں ایک دانے ہوں جب وہ خود بیلنس ہوگا پرسنالٹی کا پھر وہ بنے گا اعتبار اس کا دیکھا فرق بھی کہاں کر جاتا ہے یہ کیا میں نے کہا ہے نا کہ یہ تو قرآن کی آئے تھوڑے لفظوں کی طرح اقبال کے الفاظ جو ہیں یہ یوں ہی چھوڑ دینے والے نہیں ہوتے کاٹ کے رکھ دیا اس نے اس چیز کو اس نے صرف مین کہا تھا اس نے کہا یہ تعلیم ہوا یار ممکنات دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان بشرتے کہ وہ بیلنس پرسنالٹی میں مین ناٹ مین ایوری مین منکی گویم از یمے بے سا غرق آ سارو دہور اندر دلش ٹھیک پانچ در آدم بے گنجن عالمت یہ جتنی کائنات ہے وہ آدم اتنی بڑی وسیع چیز ہے کہ یہ ساری اس کے اندر گن ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے آنچ در عالم نہ گنج کہا نا تاریخ تو لڑ سے آگے جاؤ تو کماوا تو میں سے ہوگی کائنات تو اس میں اگر بیس انجن والی بات ہو جاتی تو پھر تو اس کو آگے جانے کی بات تو آگے نہیں ہوتا نا تو آدمی کنجر ڈر در عالم ممکنات در ماں سے ماں بھائی ہار بدلنے کی ہے اس لیے مزاج کا چاہیے اسی لائیے بر جی، ماں کے تو میں آئے دن ہار بدلنے کی آیا آیا بچے نہیں ڈھونڈ گی اب ماما نے نہیں ڈھونڈے یہ تو نام لگے گا تیرا پکڑ کے رہنا یہ بھی لگ سکتا اور اس قدر یہ مشکل مچ ہے یہاں آ کر حل کر نہیں سکتا اس میں اور یہ وہ چیز میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مجھے عورت کے مسئلے سے مجھے کس قدر دلچسپی ہے شروع سے گئی ہے تو بات کبھی کیا ہے اس لیے کہ میرے نزدیک انسان قامت آدمیت پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ اس نے جو سیکس کی ڈفرینسیشن کی ہوئی ہے مین اس میں انسان میں اس سے اونچا نہیں یہ چلا جاتا قرآن نے انسان کہا ہے دونوں یہ لگ جا بات ہے کہ زبان کے اعتبار سے مظفر کا سیدھا استعمال کرنا پڑتا ہے جب دونوں کو لایا جائے یہ تو قانون میں بھی میرا خیال یہ ہے جب تک الگ رکھ دیا جائے تو دونوں اس میں آ جاتے آگاہ جب تک خاص طور پہ اس کو نہ کہا جائے تو یہی چیز عربی زبان میں بھی ہے ان کے یہاں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے موجود ہے جب تک الگ نہ کیا جائے اس میں یہ انکریز ہوتا ہے اس لیے وہ ہی کا سیدھا استعمال ہوتا ہے مین کے لیے لیکن اس کے اندر یہ دونوں آئیں گے یہ دونوں انسان ہیں وہ جو فرائض ہیں ان کے ان کے اعتبار سے یا وظائف فطرت جو ہیں اس کے اعتبار سے بایولوجیکل وہ ڈفرینس ان میں ہوگا لیکن جب یہ کہا ہے اصل تہذیب احترام آدم عدمست برتوں اور گردوں مقام آدم آدمست اس میں یہ مرد اور عورت دونوں شامل ہو جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف آدمی ہوگا یہ ہے جی وہ بنیادی چیز کہ جب تک یہاں نہیں پہنچے گا جو قرآن نے یہ چیز کہی ہے دونوں اس میں شامل ہیں اس وقت تک انسان قامت آدمیت پہ آ نہیں سکتا تو اقبال کے ہاں بھی میں میرے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کہیں حل کر جائے اس مسئلے کو نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں آپ چاہتے ہیں تو ریکارڈ کر ہی دوں یہ مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں زندگی کا یہ چیزیں محفوظ رہ جائے تو اچھا ہی ہے یہ اصل میں انسان کے جو پرسنل ایکسپیرئنس ہوتے ہیں لائف کے انسان انسان ہی ہے دل ہی تو ہے نہ سنگو کشن وہ بڑی حد تک اس کے افکار کو متاثر کر جاتے ہیں اور یہاں سے تو صرف قرآن نکال سکتا ہے ورنہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں سیکس کے معاملے میں اقبال کی اپنی لائف اتنی ناکام تھی کہ اس کو خود عورت کے خلاف ایک انتقام پیدا ہو پہلی شادی اس کی ہوئی وہ تو ہتویاں نے کہا ٹھیک ہے دسویں چار پڑھ رہا ہے باپ پرانے زمانے کا کشمیری وہی اپنی برادری انہیں کی طرح ہوئی حالانکہ اس برادری میں سے پھر بھی وہ بڑے ممتاز تھے تھے تھے وہ تو گویا وہ نہیں تھا تو چاول چھڑنے والی کوئی آگے اس کے بعد جب یہ سال ہوا تو میٹرک کا جب آگے بڑھا ہے تو وہ ایک بال ہی نہیں رہا پھر یہ کہنا گیا بلایا وہاں جناب ایک جھرمٹ اکٹھا کیا ہوا کیا بیگم نے اپنے دل کم وقت شولہ لائے جب بالا اس نے پاگل کیا ہوا تھا ایک دنیا کو یورپ نے سہایا تھا وہ بلا اس بد کے خاطف تھی اور پھر وہ چن چن کے اپنے ہاں وہ لڑکیاں لاتی تھیں جو انٹلیکچولی بھی اتنی بلندیوں کے اوپر ہوں اور حسن کے بھی شاہکار ہوں وہ عجیب کیفیت اس نے پیدا کر رہی تھی اس حلقے میں ہی جا کے ان کے لیے مشرقین جو تھی وہ پکڑے ہوئے ہے پیجے سے دل سینے میں موجود ہے برف کی کاش نہیں عطیہ کے ساتھ خاص تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور ہے سی شکاری یہ وہاں سے واپس آتا ہے پیچھے آتا ہے کتنا تاز ہوا ہے اس کی زندگی کے اندر اس زمانے کے اس کے خطوط دیکھیے نہ تو کھل کے اس سے یہ کہتا ہے نہ اس کو دل سے نکال سکتا ہے جہاں سیٹسفیکشن آگے ہونی تھی وہ وہ بھی ہے یعنی بعض خطوں کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنے کی تیار ہوتا بانگے دراز کی نظمیں اس زمانے کی آپ دیکھیے خوب ہو تو کہیں کسی کی گود میں بلی دے کے مر رہا کہیں وہ کلی پھول کی جو ہے اس کو مخاطب کر کے ہر جگہ وہ ہوتی وہاں جنرل ہو رہی ہے وہی بڑی اس کی زندگی وہ ناکام بڑا سچ خرچد وہ ختم ہوئی تھی دوسری شادی تجیح اس اقبال کو یہاں بیوی مل ہی نہیں سکتی تھی اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ فیکٹ سے اونچا ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ مجھے رفیقہ حیات نہیں مل سکتی وہ ناکام وہ لدھیانے والی تیسری بیوی یہ کی فیوریت کی والدہ تو اس وقت وہ اس مقام پہ آ پہنچا ہوا تھا کہ عورت سوائے اس کے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی ایک مشین ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اندازہ لگائیے کہ راس مسود کی بیوی جو اس کی مریدنی کی کہتی ہے بے حد عقیدت تھی ان کو وہ وہاں گئے ہوئے ہیں یہ وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے اس کے لیے بہو لانی ہے بیوی لانی ہے میں نے آپ سے بہتر کون مجھے مشورہ دے سکتا ہے کہ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کو کہتا ہے پگڑی مت ماری ہوئی اور اس میں خصوصیات ڈھونڈ رہی ہے بس یہ دیکھ کے بڑے اچھے اچھے یعنی یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ رہ کے ہی کی پوزیشن وہ جو تھے نا سارے تصور آپ اپنے وہ سارے اتنے مایوسی میں بدلے کہ اس کے بعد عورت صرف یہ گئی کہ صاحب کوئی بچہ دے اس لیے کہ بچہ یہ بھی نہیں دے رہی تھی دونوں تو خدا خدا کر کے کہیں وہ قبروں پہ لے جا لے جا کے امام سر کی اس کے بعد وہ بچہ ملا صاحب اس کو اس نے غنیمت سمجھا کہ صاحب عمر کے آخری حصے میں کہ کھوتا پیسہ عورت کسی کمرے آیا اقبال جہاں تو عورت کو ماں کی حیثیت سے لاتا ہے اتنا اونچا اس کو لے جاتا ہے کہ وہ سرلیا سے اونچا اس کا مقام کیونکہ ماں کی شروع سے ہی عقیدت اس کے دل میں بڑی ہے مرثیہ دیکھیے ماں کا جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں بڑی عقیدت اقبال کے ذہن میں عورت صرف ماں کی حیثیت سے سامنے آتی ہے واجب لے کر آؤ باقی حیثیت اس کی صرف بچہ جمنے والی رہ جاتی ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے بڑی بدقسمتی اتنا بڑا مفکر اور وہ کیا یہ بات جائے کہ میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت ہے نہیں ممکن مگر اس کئے مشکل کی خوشی ہاں جی اب میں بتاتا ہوں کہ کہاں ہے یہ شخص بڑا ہی اچھا ہوا کہ وہ بیٹی آج نہیں آئی میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ اس کے سامنے یہ مسائل مشکل تھے میرے لیے بیان کرنے عورت عنوان ضرب کلیم میرے سامنے دیکھیے کہتا کیا ہے یہ شخص جوہر مرد ایاح ہوتا ہے بے منت غیر جوہر مرد ایاح ہوتا ہے بے منت غیر غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود سوچیے تو صحیح اتنا بڑا ساسو یعنی ایک سیکچل اسٹیٹمنٹ غلط کر رہا ہے میں نے کہا ہے نا کہ یہ شرم آتی ہے یہ چیزیں مجھے پڑھ کے کہ اب یو میں یہ چیزیں جائیں گی تو وہ مذاق نہیں ہوئے غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر اور دن بھی قرآن کہتا ہے داد و باد سوال ہی نہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا جو ہے اس کی تبدیل ہو جائے دور کا لفظ لیتا ہے اور بات چیز ہے جوہر مرد جو ہے بے محنت عورت اس کی نمود نہیں ہوتی جوہر عورت کی جو ہے نمود وہ بھی بے محنت مرد نہیں ہوتی کم تو سے ہے یہ تو بے محنت تیار ہو جاتی ہے اور غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود راز ہے اس کے طبع غم کا یہی نقطۂ شوق یہ جہری ہر ویل کوری رہ مرد ریگی گل ایک آتشنی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود بس مڈا جمن والی گل جی صرف اگ ہر ویل لگی رہ صرف اس واسطے جما دینا منڈا راز ہے اس کے تک غم کا یہی نقطۂ شوق سیکشل سینس آتشی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود یہ ہے ساری لذت تخلیق اس کے اندر بس اس سے ہے اس کا وجود اس میں جو حرارت تمہیں نظر آتی ہے یہ ہے ساری چیز اس کے اندر کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اثرارے حیات جان جی دی جان دی یہی جو اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اس کے لیے گرم اسی آگ سے ہے مار کا یہ بود و نبود میں بھی مزدور ہوں یہ سماسی ہوں رمناس بہت بہت رمناس نہیں ممکن ہو اگر یہ رقدہ ہے مشکل کی کسی بات یہ ہے کہ اس سے اونچا مقام تو میں تمہیں دے نہیں سکتا اور اگر یہ مقام جو ہے یہ تمہاری مشکل ہے تو اس مشکل کا بھی رقدہ جو ہے یہ میں نہیں یہ کھول ہی نہیں سکتا ویسے تو رمناس میں بھی ہوں ٹھیک ہے میرا نام تو یہ تھا نہیں ابھی خرید نہیں ہے عورت کی حفاظت یعنی اندازہ لگاؤ بابا انسان کے دو انسان ہیں دنیا کے اندر تم نے عورت کو خود اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے اب اس کے بعد عورت کی حفاظت کہتا ہے کہ میں پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی میں پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی نسوانی ہے کہ بند کرنے کے باہر فقط مرد